حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا فرمایا لوگوں کا کتوں سے کیا تعلق اور آپ نے شکار اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو سات دفع دھو اور آٹھویں بار مٹی سے مانجو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور کہا ایک دفعہ مٹی کے ساتھ دھو سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اڑتیس